ریلے بھی کہیں تحیری بھی کہیں اور بھی اور بھی سب کچھ کہا لیکن سب سے بڑا فلم کی جو سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت کے ساتھ کہیں وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے شیخ کی تعلیمات کو معلوم کیا راجستھان میں پچیس اللہ سے کوئی اپنے وقت کے حقیقی مجھے مجھے نعمت ہو جانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور کے لیے جو ہے مجدد بنا کے تھا تو اس زمانے کے حالات کے حالات کے حالات کے مطابق بہت چیزوں کو کمزور ہیں اور وہ ہیں تو اسی کے مطابق حضرت نے لوگوں کے لیے باتوں نے اس سے تجویز کیے اور ان کو خاص مطلب انہیں جگہ فرماتے ہیں کہ بس بس تیرا تو دکھا ہونا چاہے بس دکھا دیتا ہے راہ رہا چلنا راہ روتا کام ہے راہ دل بس دکھا دیتا ہے راہ رہا چلنا راہ روتا پا کام ہے وہ کو راہ دے لے چلے جا دوش پر تجھ کو راہ در لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہ رو پیا دے کام ہے یہ تیرا رہ رو پیا دے کام ہے بابا باد انسان اپنے مس سے مضبوط ہوتے یا امید ہو جاتا ہے اتنی سمجھتا ہے کہ مس کو تو میں ختم کر چکا تھا پھر یہ کہاں سے نکلا مس کو بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے پھر کسی وقت نکال لیتا تو سمایا ن چت کر سکے نفس کے پہلے وہاں پہ نچ کر سکے نفس کے پہلے وہاں کو ہاتھ کوات کہ بال نچ کر سکے نفس کے پہلے وہاں کو ہاتھ پاؤں نہ ڈال ارے اس سے پشتی تو ہے ہمیں بھر کی ارے اس سے پوچھتی تو ہے ہلو گھر کے دبا لے کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے اور اسی طرح کشتی دنیا کے بارے میں لوگوں سے بہت کہ جو علماء جو ہمیں لوگ دنیا کمانے سے منع کریں گے سلمان کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ دل سے بگت سے منع کیا جاتا بنا کے کسبے دنیا تو کر حالت کم رکھ کسبے دنیا تو کر حالت کم رکھ اور اس سے تیرے دین کو مقدم رکھ کسبے دنیا تو کر حالت کم رکھ اس سے تیرے دین کو مقدم رکھ اور دونوں لگتا ہے پھر دھواں چرا چارہ لگتا ہے پھر دھواں چرا رائے اس کی لو کو مدم رکھ اٹھ گہ اس کی لو کو مدم رکھ اور سما تو گرما کام بہت آ رہے عمر بھر بھی گرما کام بہت آ رہے عمر بھر بھی تو کوشش بہر حال آشوک نہ چھوڑے جمع کام ہوتا رہے عمر بھر جاتار مرد کوشش بہر حال عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم بھی رکھے یہ رشتہ محبت کا قائم بھی رکھے جو سوبار بہت سوبار جوڑے جو سوبار بہت سوبار جوڑے بنا کے لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری نہ اختیار عمر اختیاری کے پیچھے لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری نہ پر اختیار غیر اختیاری کے پیچھے عبادت جا مزہ وہ نہ آئے عبادت کیے جام بازو نہ آئے نہ کو بیچھو ساری کے پیچھے نہ آدھے کو بیچھو ساری کے پیچھے پوچھنا چلو اس سے لوگ مہا وس کا دور گا اس سے لگائے ہوئے نام اس کا ملے جا ہاں تو جام اس کی محبت کے گا جا اس سے لگائے ہوئے نام اس کا ملے جا اور ہاں تو جام اس کی محبت کے پیے جا بس ذکر میں اور فکر میں اور کتنے میں دن رات لگا رہے انجام کو چھوڑ اس کے بخمین سیکھے جا انجام کو چھوڑ اس کے بخم کی سیکھے جا ان کے بنا کے وہ کتنا ہی شکستہ ہو وہ کتنا ہی مسمہ ہو وہ کتنا ہی شکستہ اچھا ہو وہ کتنا ہی مکما ہو ام مگر بر لطف ساتے ہاں کی ہو جاتے سو جامک ہوں وہ کتنا ہی مکما ہو وہ کتنا ہی شکستہ اچھا ہو وہ کتنا ہی مکما ہو ان مگر بر لطف ساتے ہاں کی ہو جاتے سو اپنا بھرے گا یا نہیں کتنا بھرے گا اور بھرے گا کب بھرے گا یا یعنی نہیں کتنا بھرے گا اور بھرے گا کب پار اس سے کیا تجھ کو کیے گا کی رہ جاتی تو پار اس سے کیا تجھ کو کیے گا کی ہو جاتی تو پار اس سے کیا تجھ کو کیے گا تو کہاں اپنا